حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے سنن نزائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون